میں نے جیش کیوں بنائی یہ مجھ سے نہ پوچھو مولانا یوسف لدھیانوی سے پوچھو جو جیش کے سب سے پہلے مجاہد بن کے میدان میں آئے تھے یہ مجھ سے نہ پوچھو یہ افغانستان میں برسرے بیکار مجاہدین سے پوچھو جنہوں نے جیش کی خبر سنتے ہی مجھے اطلاع کیے بغیر اعلان کر دیا کہ ہم سارے جیش میں شامل ہو چکے ہیں یہ مجھ سے نہ پوچھو یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر برسر پیکار مجاہدین سے پوچھو جنہوں نے سو فیصد اعلان کر دیا تھا کہ ہم جیش میں ہیں حالانکہ میں دعوت نہیں دی تھی انہوں نے خبروں میں سنا تھا اعلان ہوا وہ جیش میں آ گئے اللہ کے فضل سے آج جیش نے امت مسلمہ کو جگایا ہے اس دن کراچی میں ایک ایس ڈی ایم صاحب میرے پاس آیا کہا میں آپ کو جلسے سے روک رہا تھا آج میں نے توبہ کی ہے میں نے تقریر سن کے ارادہ کیا انشاءاللہ میں بھی جیش کا سپاہی بنوں گا فوج والے کہتے ہیں ہم ریٹائر ہو کے جیش کے سپاہی بنیں گے اللہ کی قسم مبالغہ نہیں کرتا ہزاروں ماؤں بہنوں نے مجھے لکھے ہیں ہم جیش میں شامل ہیں ہمیں بمبار حملے کے لیے بم دے دو ہماری تشکیل کر دو ہم دشمن دشمن کے علاقے میں جا کے دھماکہ کریں گی جیش کے ساتھ اللہ کی نصرت آئی ہے عورتیں زیور اتار کے پھینکتی ہے کنگن اتار کے پھینکتی ہے جیش کے ساتھ رب کا تقوی آیا مقبوضہ کشمیر میں ایک مجاہد نے استخارہ کیا میں جیش میں جاؤں یا نہ جاؤں خواب میں رسول اللہ نے آ کے کہا کہ جیش میں چلے جاؤ